قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم الكتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں نبی نے جواب دیا ایسا نہ ہو کہ اگر تم پر جہاد کرنا فرض کر دیا جائے تو تم جہاد نہ کرو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور بچوں سے جدا کیا گیا پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے یہاں سے اب بنی اسٹائل کا ایک واقعہ اور ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جس واقعے کو ہمارے لیے ایک مثال کے طور پہ پیش کیا ہوا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً تین سو سال بعد بنی اسرائیل اپنی پڑوس میں رہنے والی مشرق قوموں سے مغلوب ہو گئے اور ہر دور کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے تقریباً پچیس سال اس میں گزرے اب ان کو احساس ہوا کہ اپنے پچھلے دور کو واپس لائیں اب انہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے ایک امیر کی ضرورت تھی اس وقت ان کے نبی جو تھے وہ سموئل علیہ السلام تھے جن کا زمانہ ایک ہزار بیس سے لے کے گیارہ سو قبل مسیح کا بنتا ہے انہوں نے ان کے لیے ایک شخص کا تقرر کیا جس کو قرآن پاک میں تالوت کے نام سے اور بائبل میں ساؤل کہتے ہیں قرآن پاک نے تالوت کہا اور بائبل میں ان کا نام ساؤل آتا ہے ان کو منتخب کیا کیونکہ وہ ذاتی صاف کے اعتبار سے ایک موضوع تھے اس کام کے لیے لیکن بنی اسرائیل ان کی سرداری قبول کرنے کی بجائے ان پر اعتراضات نکالنے لگے کہ یہ تو چھوٹے خاندان کا آدمی ہے اس کے پاس تو دولت نہیں اور اس طرح کی اختلافی بحثوں میں پڑے اور جیسا کہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے جب کوئی قوم اختلافی بحثوں میں پڑتی ہے تو یہ اس قوم کے زوال یافتہ ہونے کی علامت بن جاتی ہے چیز اللہ کے فیصلے وسط اور علم کی بنیاد پر ہوتے ہیں اس لیے وہی بندہ اللہ کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے جو خود بھی وسیع و نظر ہو آپٹامسٹک ہو اوپن ہارٹیڈ ہو اور جو فیصلے کرے وہ بھی حقیقت کی بنیاد پہ کرے نہ کہ تعصبات اور مصلحتوں کی بنیاد پہ یہاں ایسا ہی ایک واقعہ جو بہت سارے عمل کے پہلو ہمارے سامنے اجاگر کرے گا ان شاء تعالیٰ اور پھر اس میں ایک صندوق کی بات بھی ہوئی جس کو بنی اسٹائل بہت دل سے لگا کے رکھتے تھے اس کی بات بھی اسی میں آئے گی تو آئیے ذرا واقعے کو آیت کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں علم تارا کیا آپ نے نہیں دیکھا انداز وہی ہے جس کی بات پیچھے گزر گئی امم بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے سردار تھے اور کس دور کی بات ہے تو پیچھے سے وہی بارہ سرداروں کا قصہ اور بارہ قبیلوں کی بات تو ہوتی ہی رہی لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے اندر مختلف قسم کے لوگ آ گئے پہلے ہی یہ قوم فرقوں میں بٹی ہوئی تھی لیکن جب دیکھا کہ اب تھک چکے ہیں ان کے اندر ایمان نے کروٹ لی اب ان کے سامنے مقصد حیات واضح ہوا اور اب انہوں نے اپنی منزل کو پہچان لیا کہ ایک ہی راستہ ہے ہمارا دشمن پہ غالب ہونے کا اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے تعلق جوڑیں اور اس کے بعد پھر جہاد فی سبیل اللہ کو انہوں نے منزل بنایا اب ان کو پتہ چلا تھا کہ اصل میں ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل ہے تو لہٰذا جب انہوں نے اپنے دور کے نبی سے یہ کہا اس نبی جی اور جب انہوں نے اپنے نبی کو کہا کون سے نبی اسمعیل علیہ السلام کیا کہا اے بس لنا ملکن ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیجیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے بادشاہت کی کیوں ضرورت پیش آئی نبی تو مذہبی رہنما تھا ان کو ایک دنیاوی رہنما بھی چاہیے تھا بعض کہتے ہیں کہ دوسری اقوام سے متاثر تھے کہ وہاں بادشاہت کا نظام ہے تو اس لیے بادشاہ کا مطالبہ کیا اور دیکھتے تھے کہ ان ملکوں میں امن ہے چین ہے تو ان کا خیال تھا کہ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو پہلے دور میں نبی ہی حاکم بھی ہوتے تھے اور وہ سارے فیصلوں کو کرتے تھے لیکن انہوں نے بادشاہت کا مطالبہ کر دیا اب نبی جو تھے اس بات پہ ناراض نہیں ہوئے غصے میں نہیں آئے قلبی سے کام لیا بس ایک اندیشے کا اظہار کر دیا اور وہ کیا تھا قال حل اسی تم ان کو تھی ب کو ملکی تعلو اللہ تو قاتلو کیا اس بات کی زیادہ امید نہیں کی جاتی کہ تمہیں قتال کا اگر حکم دیا جائے تو تم نہیں کرو گے تم آج تو کہہ رہے ہو کہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر مل جائے کہ جس کے ساتھ مل کے اب ہم ریوائیول کریں اور دشمنوں سے لڑیں اور ان سے جہاد کریں لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم ایسا کر بھی لوگے ایسا نبی نے کیوں کہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی یہ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ کیا ان کی نیت پختہ ہے ان کا عزم سچا ہے کیا یہ عظیم ذمہ داری اٹھا سکنے کے قابل ہیں اور کیا یہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں یہاں ایک بہت ہی بڑی بات ہے عمل کی اور وہ کیا کہ بعض دفعہ کچھ کاموں کے کرنے کا مطالبہ لوگ کرتے ہیں یا کوئی خدمت سر انجام دینے کی بات کرتے ہیں لیکن جو ایک باشعور انسان ہے اور دور رہ کے سوچتا ہے وہ اس شخص کو موقع دیتا ہے کہ واقعی کیا تم اپنی اس بات میں سنجیدہ ہو کیونکہ ہمیشہ ہی ایسا ہوا کہ لوگ بہت جلدی اپنی کہی بھی باتوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب حالات بدلتے ہیں تو بات بھی بدلنے لگتی ہے تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ کبھی بھی کسی کو کسی کام پہ فائز کریں کوئی ذمہ داری اس کے لگا دیں کوئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیں کہ جس سے بہت ساری چیزیں منسوب ہوں تو پہلے پوری تحقیق کر لینی چاہیے بعض دفعہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں اور پھر وہ جذبات ختم ہوتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں میں اس میں شادی کو بھی کہوں گی بعض لوگ شادی صرف اس لیے کر لیتے ہیں کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ لڑکی مجھ سے محبت کرتی ہے اور لڑکا میرے سے محبت کرتا ہے لیکن جب بعد میں عملی زندگی کی تلخیاں برداشت کرنے پڑتی ہیں تو اگر محبت کی جڑیں سنجیدگی کے ساتھ دل کے اندر پیوستہ نہیں ہوتیں تو وہ گھر بہت جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں اس لیے اچھی مینجمنٹ کا تقاضا کیا ہے کسی کام کو کرنے سے پہلے خوب سوچ لیا جائے یہاں کسی کو مبوس کرنے کی بات ہے تو بھی سوچ سمجھ کی بات ہوئی اسی طرح کسی کو کسی کام سے ہٹنے کا اگر اپنے دل میں فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ بھی جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے بعض دفعہ ہم لوگ چھوٹی سی باتوں پہ پریشان ہو کے فیصلے کر لیتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا پتا درخت سے ایک دفعہ ٹوٹتا ہے تو دوبارہ لاکھ کوشش کریں وہ جڑتا نہیں ہے پھل درخت سے کچا گر گیا تو دوبارہ لگے گا نہیں آپ ایلفی سے جوڑ لیں آپ گم سے جوڑ لیں آپ گون سے جوڑ لیں بظاہر دکھے گا کہ وہ جڑا ہوا ہے لیکن پھلے پھولے گا نہیں گل سڑ جائے گا اسی لیے کسی کو چھوڑتے ہوئے یا کسی کو اپناتے ہوئے بہت سمجھداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے ہم خواتین اپنی زندگی میں اس کو کئی جگہ پہ اپلائی کر سکتی ہیں گھروں میں آپ اپنی میٹس کو رکھتی ہوں گی آپ اپنے اگر کچھ مرد ہیں تو وہ اپنے جاب پہ امپلائیز کو رکھیں گے تو یہ ایک اصول ہم سب کے لیے ہے ہر انسان اس کو جس طرف سے بھی ایڈجسٹ کر سکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہمیں بہت ہی پیاری رہنمائی دیتا ہے کہ لوگوں کو پہلے ٹھوک بجا لو اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے احسب الناس ان یقولو آمنا باللہ وهم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کیا کہ وہ یہ کہنے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی پرکھ نہ کی جائے گی یقیناً کی جائے گی اسلام قبول کرتے ہی جو تکلیفیں آتی ہیں یا نیکی کا کسی کام کا نیکی کے کسی کام کا ارادہ کرتے ہی جو آزمائشیں آتی ہیں تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کچا گھڑا ہے کہ پکا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا کال یاد آ رہا ہے کہ جب ان کو اسلام کی وجہ سے مشکلات آتی تو کہتے کہ تم ایک کچا گھڑا خریدتے ہو تو تم ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں اس میں دراڑ تو نہیں یہ مضبوط تو ہے تو کیا میرا رب مجھے نہ دیکھے گا کہ میرا ایمان خالص ہے کہ نہیں ام حسب تدخل الجنہ کیسی جنت میں چلے جاؤ گے تو بالکل اللہ تعالیٰ بھی ایمان والوں کے دعوے کے بعد ان کو پرکھتا ہے تو یہاں نبی کا یہ کہہ دینا حل اسی تم ان کتبہ علیکم القتال اللہ تو قاتلو یہ بھی یہی چیز واضح کرتا ہے کہ ٹھوک بجا کے فیصلے کرو اچھی طرح دیکھ لو کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں آپ کوئی چیز لاتے ہیں تو آپ پہلے وزن ڈال کے دیکھتے ہیں تھوڑا ڈالتے ہیں پھر اور ڈالتے ہیں پھر اور ڈالتے ہیں کیونکہ پھر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بوجھ اٹھا لے گا اسی طرح زندگی میں انسانوں کے معاملات کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے تو لہٰذا یہ بات کہنی ایک بہت ہی مندی کی بات ہے نبی کے سوال پر بنی اسرائیل کا جواب سنیے قالو کہنے لگے وَمَا لَنَا اللہ نُقَاتِلَ فِي سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا یہ کیا بات ہے ہم کیوں نہ کریں گے یعنی اب دیکھیے کتنے جوش میں ہیں جوش و خروش عروج پہ پہنچ گیا کہنے لگے کہ یہ جنگ ناگزیر ہے حالات جنگ جہاد کے بغیر سدھر نہیں سکتے ان کے اندر وہ جذبہ ابھر اٹھا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں ہمارے ملکوں سے نکال دیا ہماری گھروں سے ہمیں نکال کے الگ کر دیا تو کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ معاملہ نہ کریں ان کو وہ ساری باتیں یاد آ گئیں کہ جو اس وجہ سے ان کو بھگتنا پڑی تو اس وقت جوش میں آ کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں لیکن کبھی کبھی جوش میں کہی بھی باتیں ہوش میں آتے ہی بدل جاتی ہیں جب انسان کو ہوش آتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں اچھا میں نے ایسے تو نہیں سوچا تھا میرا تو یہ خیال نہیں تھا اس قوم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جذباتی ہو گئے کہنے لگے ہم ضرور لڑیں گے اور دیکھیں انہوں نے تو ہمارے بچوں سے ہمیں دور کر دیا اور جب بھی کوئی دشمن قوم کسی ملک پہ حملہ کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ انسانوں کو تکلیف تو دیتی ہے اور گھروں کو اور آبادیوں کو برباد تو کیا ہی جاتا ہے تو اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی کہ ہمارے فلسطینی علاقے انہوں نے چھین لیے انہوں نے ہمارے گھروں کو ہمیں نکال دیا تو کیا اب ہم ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھیں تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات رکھی کہ دیکھو یہ انہوں نے یہ کہا تھا لیکن عمل میں کیا ہوا فلما کتب علیہم القتال پھر جب ان پہ جہاد فرض ہو گیا قتال فرض ہو گیا تولو الا قلیلا منہم وہی ہوا جو اکثر ہوتا ہے وہ لوگ جو جذباتی فیصلے کرتے ہیں پھر جب حالات کی سنگینیاں سامنے آتی ہیں تو لڑکتے ہیں کچھ کم ہی ہوتے ہیں کہ پھر جو کہتے ہیں کہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا کمٹمنٹ استقامت فارمنس یہ پھر گئے یعنی بنی اسرائیل کی یہ عادت رہی کہ انہوں نے معاہدوں کے خلاف ہمیشہ ہی ایسا ہی رویہ اختیار کیا اور وہ رویہ کیسا ہوتا تھا سخت خلاف ورزی کرتے تھے پوری تاریخ کھول کے دیکھ لیں معاہدے توڑنے میں پیش پیش رہے عہد کر کے پھر جانے والے حکم دیا جائے تو اطاعت سے پہلو بچانے والے فرائض کی ادائیگی میں پیچھے رہنے والے حق سے مو موڑنے والے اور باہمی اختلافات میں مبتلا ہونے والے بن گئے یہاں بھی ایسا ہی ہوا تولو اللہ قلیلم منہم منہ پھیر لیا کیونکہ عملی میدان میں لڑنا اور بات ہے اور جذباتی نعرے لگانا اور بات ہے دوسرے ملکوں کو گالیاں دینا اور بات ہے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چلنا یہ بالکل فرق بات ہے ادھر بھی یہی ہوا واللہ علیم بالظالمین اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے کیا آج بھی کسی قوم کے اندر بنی اسرائیل والی خصوصیات موجود ہیں کس کے اندر ایسا اخلاق آتا ہے جی ہر وہ قوم اور ہر وہ جماعت اور ہر وہ فرد جن کی ایمانی تربیت میں کمی ہو ان کا یہی رویہ ہوتا ہے بات کر کے پلٹ جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن جب اچھی تربیت ہوتی ہے جب اسلام اندر آتا ہے تو نتیجے میں پھر ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ پھر جان پہ کھیلنا پڑے تو کھیل پڑتے ہیں یہ تو تھے اصحاب موسیٰ علیہ السلام اور ان کا رویہ عہدوں کے ساتھ معاہدوں کے ساتھ لیکن ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی دکھتے ہیں کہ جنہوں نے بیت عقبہ کی تھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینی اور فوجی تعاون کے عہد پہ ایمان باندھے تھے اس وقت کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مربی تھے کیسے تربیت کرنے والے تھے کہ جن لوگوں کی آپ نے تربیت کی پھر اپنی کہی ہوئی بات کو کیسے نبھایا جب بیت اقبہ کی رات مجلس مکمل ہو گئی دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے زبان کھولی ان کا مقصد کیا تھا کہ پوری وضاحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت کو واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں مدینہ والوں کے سر پر پڑنے والی تھی ان کے لفظ آپ کے سامنے رکھوں گی کس طریقے سے انہوں نے بات کی کہنے لگے خزرج کے لوگوں یعنی عام اہل عرب انصار کے لیے دونوں ہی قبیلوں یعنی اوس اور خزرج کو خزرج ہی کہتے تھے کیونکہ یہ ڈومیننٹ قبیلہ تھا کہنے لگے ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطۂ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت اور عزت طاقت اور حفاظت کے اندر ہیں مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں بزد ہیں یا جانا چاہتے ہیں اسرار کر رہے ہیں وہ تمہارے ساتھ جانے پر اصرار کر رہے ہیں لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تب تو ٹھیک ہے تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اس سے تم جانو لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت سے ہیں اللہ اکبر کتنا کچھ سکھا دیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ماننا ہے تو سوچ کے مانو کیونکہ نہ مانو گے تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے اعلیٰ اعزاز ملنے سے دور رہ جاؤ گے درجے بلند نہیں ہوں گے جو اللہ کے نبی کے ساتھ دینے سے تمہارے ہونے والے ہیں لیکن اگر ایک دفعہ ساتھ دے کے چھٹے تو پھر تو ایمان میں خلل کی بات آ جائے گی کہ تم نے اللہ کے دین کو اس کی مشکلات کی وجہ سے چھوڑ دیا اور دنیا کے فائدوں کو پا لیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آواز سن کے حضرت کاپ نے فرمایا ہم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی اب اے اللہ کے رسول آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند ہیں کر لیجئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے اندر عزم تھا شجاعت تھی ایمان تھا جوش اور اخلاص تھا یہ جو میں نے روایت رکھی یہ سیرت ابن شام کی جلد نمبر ایک ٹو نائنٹی فور پیج کے اوپر ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اسی موقع کے بارے میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ سے کس بات پر بیت کریں یعنی ہمیں کیا کرنا پڑے گا آپ نے فرمایا اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے یعنی چستی ہو یا سستی یعنی تمہارے حالات کچھ بھی ہوں ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے یعنی مشکل دن بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹو گے اور تیسری بات آپ نے فرمائی بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہو گے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے یعنی لوگوں کی پھر باتوں کی پرواہ نہ کرو گے انہوں نے پوچھا کہ ملے گا کیا آپ نے فرمایا پھر تمہارے لیے جنت ہے اور وہ راضی ہو گئے یہ مسند احمد کی روایت ہے سیرت ابن حشام میں ایک اور روایت ہے برا بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جو بھی حالات آپ کے ساتھ ہوں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لہٰذا اللہ کے رسول ہم سے بیت لیجئے ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے اور ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آئی یہ بھی سیرت ابن شام کی جلد one two ninety four page پہ سیرت ابن اسحاق میں آتا ہے کہ جب لوگ بیت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ نے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیت کر رہے ہو یعنی کہیں جذباتی باتیں تو نہیں کر رہے حالات کی نوعیت سنگینی معلوم ہے جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس نے کہا تم ان سے سرخ اور سفید لوگوں سے جنگ پر بیت کر رہے ہو یعنی انہوں نے بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے تو سرخ اور سفید سیاہ یعنی من مختلف لوگ پھر ان کی طرف آئیں گے حملے کرنے یا ایسے معاملات ہو سکتے ہیں مخالفتیں تو تم پھر ان کے ساتھ جنگ کرو گے اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے مالوں کا صفایہ کر دیا جائے گا یعنی مال ختم کر دیے جائیں گے اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے تو پھر بے شک تم انہیں لے لو کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے یعنی ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ اس سودے کو کرو گے تو دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی اس پر سب نے بیک کا آواز کہا ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا آپ نے فرمایا جنت لوگوں نے عرض کی اپنا ہاتھ پھیلائیے آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیت کی یہ سیرت ابن حشام 296 پیج پہ ہے تو یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو بات کو نبھانے والے اور حقیقت یہ کہ جن کی نگاہیں آخرت پہ ہوتی ہیں پھر دنیا کے فائدے مل جائیں تو بھی ٹھیک لیکن کم مل جائیں یا نہ ملیں تو بھی ان کی نگاہ آخرت پہ ہوتی ہے ایسے ہی لوگ پھر پلٹا نہیں کرتے اور آج ایسی ہی امت کی ضرورت ہے دنیا کو جن کو مسلمان کہتے ہیں جو بات بات پہ بکنے والے نہ ہوں اپنے نفع کو سامنے رکھ کے اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں جب نبی کے ساتھ یہ ساری باتیں ہو گئیں اب اس کے بعد پھر نبی ان کی بات کو پورا کرتے ہیں مطالبہ پورا ہو رہا ہے وکال الحم نبی اور ان کو ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد و تالوت قم بے شک اللہ تعالیٰ نے تالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا قالو انا الملک علینا اب دیکھیے ذرا اعتراض شروع ہو گئے کہنے لگے یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے و نہن احق احقبل مل من ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے بھائی اس کا قصور کیا ہے وہ کیا کہ من المال اس کو مال کی وسط نہیں ملی یہ مسئلہ ہے ابھی کیا دعوے کر رہے تھے اور ابھی عملی میدان میں پہلے ہی مرحلے پہ اختلاف کی بات ہو گئی اب نبی ان کی بات کو پھر کیسے سنبھالتے ہیں ایک اچھی لیڈرشپ کوالٹی سامنے آتی ہیں اعتراضات ہو سکتے ہیں حالات امید سے خلاف ہو سکتے ہیں بعض جلد بعض لوگ جلدی ریئیکشن بھی شو کر دیتے ہیں لیکن نبی کتنے پیارے انداز سے تربیت کرتے ہیں قال ان اللہ ہستفا ہو کہا بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے علیکم تم پر اللہ نے اس کو چنا اب تم اعتراض کیوں کرتے ہو جب اللہ نے ایک خیر کی بات کر دی اس کا فیصلہ کر لیا تو تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو اور اس کے چناؤ کی وجہ کیا ہوئی وزادہ ہو بستم فل علم اس کو علم اور جسم میں برتری دی یعنی جسمانی اور علمی برتری دی ٹھیک ہے مال نہیں ہے لیکن جسمانی اور علمی طور پہ کتنا پختہ ہے یہ دیکھو تو صحیح ہوکا ہو میں یشا اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسط والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے تو یہاں اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ ان کے مطالبے پہ نبی جو تھے انہوں نے تالوت کو مقرر کیا تالوت کون تھے قبیلہ بن جامین کے ایک تیس سالہ نوجوان تھے چوڑے چکلے تھے قد کہتے ہیں بہت لمبا تھا اسی لیے تالوت نام بھی شاید تھا ان کا اور ان کو منتخب کیا گیا اور مقرر کیا لیکن تالود کی بادشاہت پر بنی اسرائیل نے اعتراض شروع کر دیے کیوں اس لیے کہ وہ تالوت کے مقابلے میں خود کو زیادہ اہل سمجھتے تھے موروثی طور پہ ورثے کے طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہت ہمارے پاس رہے گی اور دوسری وجہ ان کی یہ تھی کہ تالوت شاخی خاندان میں سے نہ تھا اور یہ اقتدار کو دولت مندوں کا حق سمجھتے تھے ان کا خیال کیا تھا کہ بس وہی تخت پہ بیٹھے گا جس کے پاس بہت مال ہوگا اور غریب لوگ جو ہیں وہ ایسے کام نہیں ٹھیک کر سکتے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کروا دی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ لوگ ظاہری نگاہوں سے دیکھتے ہیں مال و دولت ان کی آنکھوں کو ہیرا کر دیتا ہے چمکا دیتا ہے آنکھیں چندھیانے لگتی ہیں لیکن اللہ کی نظر تو کہیں اور ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشا اللہ کیا ملک دیتا ہے کیا اس سے زمینوں کی حکومتیں مراد ہیں اس سے گھر گاڑیاں بنگلے مراد ہیں نہیں اس سے مراد کیا ہے میں یرید اللہ بہ خیرن یفق خف الدین اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کا چناؤ دین کے بنیاد پہ ہے جس کے اندر تقویٰ ہے جس کے اندر خلوص ہے اخلاص ہے اللہ اس کو چنے گا نہ اللہ شکلوں کو دیکھتا ہے نہ اللہ رنگ کو دیکھتا ہے نہ اللہ تلا مال کو دیکھتا ہے نہ اللہ نصب نعتوں کو دیکھتا ہے نہ یہ دیکھتا ہے کس قبیلے اور کس کنبے سے ہو کہاں سے آئے ہو بلکہ اس کی نظر تو بندے کی قابلیت پہ ہے بعض دفعہ اس کو چن لیتا ہے جس کو لوگ دھتکارتے ہیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو چنتا ہے جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں اگر بندوں کے ہاتھ میں چناؤ ہوتا تو کیا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو چنا جاتا ان کی سیاہ رنگت کے باوجود کعبہ کی چھت پہ اذان دینے کا اعزاز ان کو ملتا ہرگز نہ ملتا لوگوں کا چناؤ کچھ اور ہے اللہ کا چناؤ کچھ اور ہے لیکن جن کو اللہ چن لینا ان پہ رش کرنا چاہیے کیونکہ یہی لوگ ہیں کہ جو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی حسد کیے جانے کے قابل ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حسد اللہ فسنتین حسد جائز نہیں سوائے دو باتوں کے دو لوگوں پر حسد کیا جا سکتا ہے یہاں حسد سے مراد رشک ہے کون رجل آتا اللہ مالن وہ شخص جس کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پہ مسلط کر دیا گیا ہو یعنی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہو لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہو رجل آتاہ الحکمہ فہوا یقدی بہا وایو الما وایو تو اصل بات یہ ہے کہ پیمانے فرق ہیں دنیا کی نگاہ سے دیکھیں تو کچھ اور ہی اچھا لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا چناؤ علم کی بنیاد پہ اور سمجھداری کی بنیاد پہ جسمانی وسط کی بنیاد پہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قبل ان تصودو سردار بننے سے پہلے سمجھدار بنو دین کا علم حاصل کرو لیڈر بننے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے نا اللہ ماشاء اللہ فرمایا جس کو بڑا بننے کا شوق ہے نا وہ علم کا علم کو حاصل کرے اور آپ کو پتہ کہ امام بخاری نے اس سے الٹ بھی کہا وہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے وہ بھی صحیح بخاری میں ان کا کال ہے وقال ابو عبد اللہ یہ ابو عبد اللہ امام بخاری کی کنیت تھی کیا کہتے تھے باد ان تو سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو سبحان اللہ سردار کیوں بنے تاک کیونکہ تمہارے اندر علمی قابلیت تھی اور بن گئے ہو تو اب چھوڑ دو علم حاصل کرنا ہم تو سب پڑھ چکے ہمیں کیا ضرورت ہمیں تو ضرورت نہیں سننے میں اب تو ہم ٹیچر بن گئے اب تو ہم لیڈر بن گئے نہیں فرمایا بننے کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہو تاکہ تمہارا علم پھلتا پھولتا رہے تمہارے اندر وسط آئے علم کو مختلف اینگل سے دیکھو تاکہ تمہارے اندر بھی دنیا کے اتار چڑھاؤ کے مطابق فیصلے کرنے آسان ہو جائے اگر دیکھا جائے تو میں محسوس کرتی ہوں اس چیز کو کہ علم کا مل جانا اور حکمت کا مل جانا دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے ہم انسانوں کے اس جنگل میں رہتے ہیں ہر لمحے ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے اٹھتے ہیں شیطان کچھ نہ کچھ روڑے اٹکاتا ہے آپ کبھی غور کریں تو کیا آپ ہر وقت کسی فیصلے کی سٹیج میں نہیں ہوتی معاملات کیا کروں کس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں کیا ہونا چاہیے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی صحیح کروں غلط کروں ہر وقت یہ جال بنتے رہتے ہیں نا اپنے اندر پھر فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں پھر بچوں کے معاملے آ جاتے ہیں کبھی گھریلو معاملات کبھی خاندان کس سے کیسے نپٹوں فلاں پتہ نہیں کیا میرے بارے میں سوچتا ہے پتہ نہیں میں کیا کروں کرتی کچھ ہوں ہوتا کچھ ہے ہر وقت ہم یہ نہیں باتیں کرتے ہوتے لوگ مجھے سمجھتے نہیں نہیں اللہ کی قسم میں صحیح تھی پھر روتے ہیں کہیں آنسو بہاتے ہیں پھر کہیں آہیں بھرتے ہیں پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیوں ایسے سوچتے ہیں نہیں اللہ سے حکمت مانگیے کہ اللہ مجھے معاملہ فہمی سکھا مجھے لوگوں کے اندر کی حالت سمجھنے کی توفیق دے یہ کہاں سے بول رہے ہیں ان کے اندر کہاں سے کیڑا آ گیا آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل مطمئن ہوگا یہ بات اتنی وسیع ہے کہ میں یو تل حکمت فقد اوت یا خیر حکمت دی جانی خیر کثیر دیا جانا ہے مانگا کریں پانچ سیکنڈ دیتی ہوں آپ سب بھی اور میں بھی اپنے لیے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ ہمیں حکمتیں دے علم دے دیا اب حکمت دے اس کا استعمال ایسی جگہ کرنے کی توفیق دے ایسے فیصلے کرا ہم سے کہ ہم مطمئن ہو جائیں کسی سے بات ہو رہی تھی تو کہتی میں مطمئن نہیں ہوں کام کسی کے ساتھ کرتی ہیں مطمئن نہیں ہوں میں نے کہا یہ کیسا دین کا کام ہے آپ کا دل مطمئن نہیں یہ میں نہیں مانتی پھر کوئی نہ کوئی آپ کے لیے فیصلہ اور ہوگا اللہ کا دین اللہ کا کام دل کو ٹھنڈک سے بھر دیتا ہے انسان اپنی زندگی کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس کرتا ہے اس کا سینہ کھلنے لگتا ہے دل سے بغض کینے حسد رقابتیں نکلنے لگتی ہیں اس کی نگاہ وسیع ہونے لگتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ بندوں میں آنے لگتی ہے واللہ و علیم وسط نظری درگزر کی کیفیت بگ سنیریو میں چیزوں کو دیکھنا اپنے فیصلوں کو لانگ ٹرم بیسس پہ دیکھنا یہ سب کچھ سکھا رہا ہے ہمیں یہ رکو کتنی دفعہ ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں کتنی دفعہ ان سے گزرتے ہیں لیکن کم ہی اپنے عمل کی باتیں لیتے ہیں ہاں وظیفے کے طور پہ پڑھنے کو تیار ہے کتنی دفعہ پڑھا جائے حالانکہ ایک دفعہ کا تدبر ایک دفعہ کا غور و حوض انسان کے اوپر حکمتوں کے راستے کھول دیتا ہے اب یہاں تو یہ واقعہ بہت ہی ایک مختصر لفظوں میں آیا نا لیکن یہی واقعہ صورت معدہ کی آیت نمبر بیس سے تقریباً بائیس تک آپ پڑھیں گے کہ یہی نبوت اور انبیاء ہونے کا جو معاملہ تھا بنی اسرائیل میں یہ کیسے ہوا میں آپ کے سامنے آیت رکھ دیتی ہوں وشقع موسا علی قوم ہی اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اس یا قوم نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے کون سی نعمت اس جفی کو ملوکا جب اس نے تمہارے بیچ میں نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا و آتا کم عالم العالمین اور تمہیں وہ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا تھا دنیا میں جہانوں میں یا قوم ادخلوا الارض الله لكم ولا ترتد ولا ادبارکم فتن قلبو و خاصرین اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے مقدر کر دیا ہے یعنی فتح تمہاری ہوگی اور دیکھو پیٹ پھیر کے نہ بھاگنا ورنہ خسارہ پاؤ گے قالو یا موسا ان نفیحہ قومن جبارین و انا لن ندخلها خلحہ حتٰ یخرجو ف ان یاخرجو منہا ف انا داخلون کہنے لگے موسا وہاں تو بڑی جابر قوم ہے ہم نہیں وہاں داخل ہوں گے جب تک وہ نہ نکل جائیں وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے تو بات یہ ہے کہ ان کے واقعات ہمارے سامنے کیوں رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ کیا آج ہم تو ایسا نہیں کر رہے اب کیا ہوا مان گئے چلو ٹھیک ہے اب اگر اللہ کے نبی نے یہی کہہ دیا کہ تالوت ہی ٹھیک ہے تو کر مان لیں گے لیکن کوئی نشانی دے دو نشانیاں مانگتے ہیں نا لوگ کوئی علامت بتائیں کوئی ہے سی وجہ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ شخص واقعی اس قابل ہے کہ اس کے اس کو اپنا امیر مان لیا جائے اس کو لیڈر مان لیا جائے تو اب نبی ان کو نشانی دیتے ہیں وقال لحم نبی اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکی ہی اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی التابوت فیہ سکینہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے لیے تسکین ہوگی میر ربکم تمہارے رب کی طرف سے و بقیتم مما ترک آل کا موسا و آل ہارون اور آل موسا اور ہارون کی یادگاریں ہوں گی کیسے آئے گا تمہارے پاس تحمله الملائکہ اس کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے کس کو تابوت سکینہ کو ان ذالک لکم ان کنتم مؤمنین بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لاتے ہو کس چیز کی نشانی ہے کہ تالوت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قابل تھا اور اس کا حقدار تھا کہ وہ بادشاہ بنتا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تابوت سکینہ یہاں کیا آ گیا تو ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک مقدس صندوق تھا جو مصر سے جب یہ خارج ہوئے تھے اس ساتھ لے کے آئے تھے یعنی خروج کے زمانے سے یہاں لے کر آئے پھر جب وادی تی میں رہے تو وہاں چیزیں جمع کرتے رہے تو رات کی تختیاں تھیں کچھ متبرک چیزیں تھیں وہ جو چالیس سال میں ان پہ نیم کچھ من تھا کچھ سلوہ تھا کچھ اس کی ایسی چیزیں بچی ہوئی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ بھی تھا اب یہ ساری چیزیں لے لے کے پھرتے رہتے تھے جیسے ہر قوم اپنی ماضی کی چیزوں کو یادگاریں بنا کے میوزیمز میں سجا دیتی ہے نا تب اس وقت میوزیم نہیں تھے تو یہ صندوق میں ڈال کے پھرتے رہتے تھے اب ہوتا کیا کہ جہاں جاتے اس کو ساتھ رکھتے ان کا ایک گمان بن چکا تھا کہ جب بھی ہم کسی جنگ میں اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھ لیں گے نا تو ہمیں پتہ ہوگی اور جیسا گمان ہوتا ہے پھر ویسا اللہ تعالیٰ کر بھی دیتے ہیں ایک جنگ ہوئی ان کی فلسطینوں سے تو وہ اس صندوق کو اٹھا کے بھاگ گئے کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ جب دشمن آتا ہے تو وہ پھر ایسی ہی چیزوں پہ حملے کرتے ہیں نا جس سے کسی قوم کی بڑی نسبتیں ہوتی ہیں اور لوگ اس سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ فیل کرتے ہیں اب جب وہ لے گئے اب وہ بس چلے اب جب وہ گیا تو ان کا ایک جیسے ایک موریل ڈاؤن ہو گیا احساس بھی ہوا کہ یہ ہماری چیز چلی گئی اب ہوا کیا کہ وہ صندوق جب ان سے لے گئے لیکن کہتے ہیں کہ وہ اس کو جہاں بھی رکھتے جس جس بستی میں رکھا تو وہاں وبائیں پھوٹنے لگیں تو جب یہ وقت آیا تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ جان چھڑانا چاہتے تھے صندوق سے اس کو ایک بیل گاڑی پہ رکھ کے ہانک دیا فرشتے اس کو اٹھا کے لے آتے اور یہاں تک کہ پھر یہ یہود کی آبادیوں میں پہنچ گئے تو پھر تالوت کے دور میں یہ وقت ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کو خود بخود ان کا مل گیا صندوق اور حقیقت بھی یہی ہے اللہ جب کسی بندے کی صداقت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے نا تو کبھی کبھی اس کے ارد گرد ایسی غیر معمولی چیزیں جمع کر دیتا ہے جو عام انسانوں کے ساتھ جمع نہیں ہوتی اب جو ہی وہ صندوق دیکھا تو خوش ہو گئے اچھا اس کے دور میں ہمیں یہ صندوق ملا چلو اب مان جاتے ہیں اس کو اب واقعی یہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے اور ہم اس کو اپنا بادشاہ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے کراتے انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا اب اب دیکھیے کہ یہ تو تھا ایک واقعہ مزید تفصیلات اس کی اگلے رکوع میں ہیں کہ پھر اصل میں ہوا کیا اب اس واقعے میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے عمل کے لیے اور اپنے حالات کے مطابق لیں گے کہ اب یہ واقعہ تو ہم نے پڑھ لیا ان کو تو ہم نے دیکھ لیا اپنے رویوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہاں جو بات کی تھی بادشاہت کا مطالبہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بادشاہت بری چیز ہے ہمارے ہاں یہ بھی ایک کانٹرڈکٹری ایشو رہا تو حقیقت یہ ہے کہ بادشاہت بذات خود بری چیز نہیں بلکہ سسٹم خراب ہوتا ہے اگر کسی کا نامہ بادشاہ رکھ لیں خلیفہ رکھ لیں پریزیڈنٹ رکھ لیں پرائم منسٹر رکھ لیں صدر رکھ لیں وزیر رکھ لیں کوئی حرج نہیں بات صرف اتنی ہے کہ وہ آ کے کرتے کیا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنایا تھا آپ نے پہلے افراد کو تیار کیا ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی تعمیر شخصیت کی جب لوگوں کے دل قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر آپ نے قانون دیے لوگوں نے خوشی خوشی قبول کیے اس کے برعکس آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے قانون بنتے ہیں لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کیا جاتا اور پھر اس کو منوانے کی کوشش کی جاتی ہے میرا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام رائج ہو اب جب آپ اسلامی نظام پیش کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو ضرورت کس بات کی ہے کہ قانون کو کاغذوں پر لکھنے کی بجائے دلوں پر لکھیے کسی مشین کو خریدنے سے پہلے اس کے ایکسپرٹس کو تیار کریں بڑی سے بڑی فیکٹری بھی ہو ورکرز نہ ہوں تو بیکار ہو جاتی ہے آج امت مسلمہ کے ساتھ یہی ہوا شریعت بل کا مذاق اڑانے والے غیر نہیں اپنے تھے طرح طرح کے شوشے آپ نے بھی سنے ہوں گے اگر آپ کو وہ وقت ہو اسلام نے وہ نظام دیا تھا کہ چور چوری کرتا اور اقرار کرتا کہ خدا کے لیے میرے ہاتھ کاٹ دو آج ہمارا حال کیا ہے کہ مجرم ہوتے ہوئے بھی رشوتیں دے کر آزاد ہو جاتے ہیں اسلام نے قانون دیا اس سے زیادہ اسلام نے علم دیا اس وقت اگر ہم اپنے ملکوں میں کوئی بھی نظام لانا چاہتے ہیں اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں لیکن اس سے پہلے لوگوں کو ضرورت ہے اسلامی علم دینے کی اسلامی قانون آ بھی جائے اسلامی علم نہیں ہوتا لوگ نمازوں کے وقت میں باتھ روم میں گھس جاتے ہیں سگریٹ منع کریں گے لوگ لفٹوں میں جا کے پئیں گے تو ضرورت کس بات کی ہے تیاری ذہن سازی کسی پہ بھی کوئی کام تھوپنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو قبولیت کروائی جائے پہلے حالات تیار کیے جائیں اور پھر اس کے بعد بات کی جائے پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا وقت آئے گا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کو اگر ہم آج تقابل کریں مسلمانوں کے ساتھ تو آج بھی تو کیا آپ کو نہیں لگا کہ یہ کہانی ہماری اپنی ہی ہے کہ آج ہم بھی جان نہیں چھڑاتے ہزاروں ہیں لیکن بھاگے ہوئے ہیں کیا آج ہماری امت ایک مردگی کا شکار نہیں اب منتظر ہم اس بات کے کہ اللہ کا حکم آئے ثم یا ہم نئی نسلوں پہ امیدیں رکھیں اعلیٰ تربیت کر کے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت اسلام کی ایسی وفاداری پیدا کر دیں کہ پھر ان کے دور میں حیا اسلام ہو اور انشاءاللہ ہوگا امید رکھیے تھوڑی ہی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے لیکن اگر آج ہم ماؤں نے ذمہ داری قبول کر لی پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو آج ہم نے بات پڑھی ٹو فورٹی تھری میں ولاکن اکثر نا سلا یشکرون اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اب بڑے شکروں کو تو ہم بات میں دیکھیں گے میں ایک سوال کا جواب اسی کے سنیریوں میں دے دوں جو آپ ہی میں سے کسی نے لکھا ہوا ہے کہ پھر ہم آج کے دور میں جہاد کیسے کریں اتنی باتیں جب انسان سنتا ہے رغبت والی تو حقیقت ہے کہ دل چاہتا ہے اور نہیں چاہتا تو دعا کرنی چاہیے کہ میرا دل چاہے کہ جو میں سنوں اس پہ عمل کروں تو پہلی بات یہ ہے کہ عورت کا جہاد اس وقت کیا ہے اسلامی علم کو عام کرنا آپ دیکھیے کہ لوگوں کو آپ خود بخود دین پہ عمل کرنے والا پائیں گے اگر آپ ان کو علم دے دیں آپ بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہے کیا اگر ماں کو اتنی حکمت آ جائے نا وہ کہ آؤ بیٹا اللہ سے باتیں کرے تو پھر دیکھیے فیک کیا ہوتا ہے جب ہم نے نماز کو ایک ایسی اسٹینڈنگ پوزیشن پہ کھڑا کر دیا کہ جیسے ایک مشکل ہے اور کھڑے ہوتے ہوئے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں دوسرے پہ تو بات نہیں بنتی تو لہٰذا ہم سب نے بھی تو اس نعمت کا حق ادا کرنا ہے میں تو سوچتی ہوں اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں اور آپ کے لیے بھی سوچتی رہتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن کے آگے بٹھا کے کیا ہم پہ رحم نہیں کیا مٹی جیسا ہمارا وقت تھا سونا بن گیا مٹی ہونے والے کاموں میں پڑے ہوئے تھے اللہ نے سونے والے کام کرا دیے یہی جو دو ڈھائی گھنٹے ہم روز قرآن کی تفسیر کے لیے لگاتے ہیں ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے نہ لگائیں تو کیا کرتے اور کیا کر رہے تھے اور کیا کرتے ہیں جو لوگ نہیں سنتے مٹی ابھی کھایا خالی ابھی صاف کیا پھر گندا لال تشکرون لال تاکلون شکر کرو اللہ کی اس نعمت پہ اس نے زندگی میں یہ کام کرا لیا آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی آنکھیں کھلوا دی کہ اس کام کو تم نے اپنا کام سمجھ کے کرنا ہے اگر ابھی بھی ہمارے دل میں یہ تڑپ نہیں آئی تو پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں روشنی کا وہ مینارہ بنا دے کہ نسلیں اس سے راستہ پا سکیں ہر ماں کو ایک روشنی کا مینارہ بننا ہوگا اس موقع پہ اپنے لیے بڑی اچھی دعا مانگیں کوئی نیت کریں اچھی سی کہ میں کیسے اس نعمت کی شکر گزاری کروں جس دن بات کرتے ہوئے آواز نہیں کٹتی نا تو میں ڈرنے لگتی ہوں میں کہتی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اتنے آرام سے میسج پہنچ گیا ایک دفعہ بھی نہیں کٹی مجھ سے شکر کروا لے مجھ سے اس کا حق ادا کروا لے اس وقت کا بہترین استعمال کرا لے یہ نعمت چھن نہ جائے کس کو باندھ کے رکھیے جتنا شکر کریں اس پہ اتنا ہی تھوڑا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے شکر گزاروں میں بنائے نہ شکروں میں نہ کرے محسنوں کے ساتھ دغا اور فریب کرنے والوں سے اللہ نہ کرے نعمتوں کی قدر کروانے والا کرے جن کانوں سے رب کا کلام سنتے ہیں ہماری زبانوں پہ بھی اس کلام کی بات آ جائے اور ہم دوسروں تک اس پیغام کو عام کر سکیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے سبحانک اللہم و اللہ الہ انت استغفرک و اتوب الیک سبق پورا ہوا الحمدللہ ایک دفعہ آخری آیتوں کی تلاوت سن لیتے ہیں ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنا